صفات وقتی اور عارضی ہوتی ہیں کبھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا کبھی ختم ہو گیا ڈوم ڈبوں کا حمل ہوتا ہے کبھی بڑے بن جاتے ایسا لگتا ہے ہم سے بڑا کوئی ولی نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد لگتا ہے ہم سے بڑا کوئی شیطان نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو حال ہی ہیں حال آنے جانے والی کیفیات ہوتی ہے کبھی پیدا ہو گئی کبھی ختم ہو گئی کبھی صبر ہے اور کبھی بے صبری کا مظاہرہ کبھی شکر ہے اور کبھی نا ہے کبھی توکل بھی نصیب ہو گیا کبھی اللہ سے بے اعتمادی ہو گئی تو یہ جو کبھی کبھی آنے جانے والی کیفیات ہوتی ہیں ان کو حال کہتے ہیں تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد حالات حاصل ہونے لگتے اچھی اچھی کیفیتیں نصیب ہونے لگتی لیکن ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا بہت محنت کے بعد بہت مجاہدے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان صفات میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے پھر یہ صفات تربیت کا حصہ بن جاتی ہے یہ شخصیت کا جز بن جاتی ہے بس پھر صبر کے وقت اللہ صبر ہی نصیب فرما دیتے پھر اللہ تعالیٰ بے صبری سے محفوظ فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ناشکری سے محفوظ فرما دیتے ہیں پھر اللہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیتے ہیں تو جب ان صفات میں اس طرح کا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو ان کو مقامات دے جب تک وہ آنے جانے والی کیفیت رہے اس وقت تک اس کو حال ہی اور جب وہ کیفیت راسخ ہو جائے طبیعت کا حصہ بن جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر آدمی معصوم ہو جاتا ہے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا معصوم نہیں ہو جاتا اس کے بعد بھی وہ ہی رہتا ہے انسان ہی رہتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ خصوصی فضل ہوتا ہے کہ اگر کبھی شیطان نے لنگڑی مار دی اور وہ پھسل گیا اور اس کے خلاف کچھ ہو گیا تو اللہ کے فضل سے اس کو فوراً تنبو ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا طائف من الشیطان تذکروا اگر ان پر کسی وقت شیطان کا اثر ہو بھی گیا تو ان کو فوراً تنبو ہوتا ہے ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے وہ غلطی دیر تک نہیں رہتی اس پر وہ جمتے نہیں ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَلَمْ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہیں کرتے اگر شیطان نے کوئی غلطی کرا لی فوراً جیسے ربر ہوتا ہے آپ اس کو اگر کھینچیں جیسے چھوڑیں گے پھر ایسا نہیں کہ آپ نے کھینچ کر جہاں چھوڑ دیا وہاں رکا رہے آپ کھینچیں گے تو کھنچ جائے گا لیکن جیسے ہی چھوڑیں گے پھر فوراً واپس ہو جائے جیسے اسپرنگ کھینچیں گے تو کھینچ جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں لیکن اگر شیطان نے کبھی کھینچ بھی لیا فوراً عطا فرماتے فرق اس زمانے میں چونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں اس لیے اللہ نے اپنا فضل بڑھا ہے دیکھیں کمزوروں کے ساتھ محبت کرنے والوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے یہ بالکل فکری بات ہے اگر کسی ماں کے پانچ بیٹے ہیں ایک کمزور ہے معذور ہے چار ماشاء اللہ طاقتور ہیں تندرست ہیں اور گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو اس کی پوری توجہ اس کمزور کی طرف ہو اسے معلوم ہے باقی بیٹے نہا لیں گے اپنے کپڑے بدل لیں گے تیار ہو جائیں گے میرا یہ بچہ اگر میں نے اس کو نہیں پہنایا تو یہ گندا رہ جائے گا اگر میں نے اس کو کپڑے نہیں پہنایا تو یہ اپنے ہاتھ سے کپڑے نہیں پہن سکتا تو اس کی پوری توجہ وہ گھر میں کام کاج کر کے رہے گی لیکن اس کی پوری توجہ اپنے اسی بچے کی طرف ہوگی گھر میں جو کوئی بیمار ہوتا ہے گھر والوں کی پوری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جب نفس و شیطان کا بڑا زور ہے اور ہم بڑے کمزور ہیں پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ہم لوگوں سے زیادہ طاقتور اور توانا تھے روحانی اعتبار سے بھی طاقتور تھے تو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی تھیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی لمبے لمبے عرصے تک بھوکے رہتے تھے دنیا چھوڑ دیتے تھے جب کھاتے تھے تو بہت کم کھاتے تھے بہت کم سوتے تھے بہت کم بولتے تھے دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے تاکہ یہ صفات پیدا ہو جائیں نفس کا تزکیہ ہو جائے نفس کی گندگی نکل جائے یہ صفات راستے اب اس زمانے میں اگر شرط لگا دی جائے کم کھانے کی کم بولنے کی کم سونے کی تو ماشاء اللہ اگلی جمعرات کو تو تلاش گا لوں یہ سب سے کمزور ہے لوگ اللہ کا فضل بڑھ گیا پرانے زمانے کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان پر خوب خوب اپنی رحمتیں نازل فرمائے بہت لمبے لمبے مجاہدے کر اس زمانے میں اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی بہت آسان اور ہم ظاہر کی آنکھوں سے دیکھیں پہلے زمانے میں جسمانی سفر کتنا مشکل تھا آج دیکھیے ماشاء اللہ اس مجلس میں واپی والے پونا والے بمبئی والے تھانہ کے مومرا کے ساتھی جمع کتنے لمبے لمبے فاصلے اور پھر ماشاء اللہ رات میں سونے کے وقت تک سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ بھی جاتے ہیں واپس تو کریں آج سے سو دو سو سال پہلے کا اس زمانے میں اگر اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوتا عرب تین دن تین رات میں اٹھتر کلومیٹر کا سفر کرتے تھے کونا والے حساب کریں اگر اس زمانے میں بھیونڈی آنا ہوتا تو کئی دن لگے ہوتے تین دن تین رات جو سفر کی مدت ہے نا جس میں انسان شرعن مسافر ہو جاتا ہے وہ تین دن تین رات کی اس پر رکتے بھی تھے آرام بھی کرتے تھے کیونکہ انسان جب پیدل سفر کرتا تھا یا جانوروں پر سفر کرتا تھا تو مسلسل تو نہیں چل سکتا ٹھیک ہے جو لوگ ذرا انفرادی سفر کرتے تھے گھوڑے پر سفر کرتے تھے قافلوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے وہ تین دن تین رات میں نہ صحیح اٹھتر کلو میٹر نہ صحیح تو سو ڈیڑھ سو کلو میٹر سفر کرے ایک دن میں انسان کتنا سفر کر لے اس زمانے میں جو بہت تیز رفتار سفر کرتے تھے وہ ایک دن میں بھی مشکل سے تیس چالیس کلو میٹر چلتے تھے اس سے زیادہ چلی نہیں تھی پھر انسان تھک کر چور ہو جائے گا اس کا جوڑ جوڑ ہل جاتا گھوڑے پر سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک ایک جوڑ کو ہلا دیتا ہے وہ سفر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہتے ہیں برطانیہ میں ایک دولت مند آدمی تھا اسی زمانے میں جب گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا کافی دولت مند تھا اس کے گھٹنوں میں اور جوڑوں میں بڑا درد تھا اور سارے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے وہ علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا اسے فائدہ ہی نہیں ہوتا تھک ہار کر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس کو آ کر بتایا اپنی فائلیں دکھائی میں نے اتنے درجن ڈاکٹروں کا علاج کیا سب جاگ کسی کو کچھ نہیں آتا صرف فیس لیتے ہیں مہنگی مہنگی دوائیں لکھتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کہا اصل میں آپ سب غلط جگہ گئے تھے ان سب کے پاس آپ کا علاج تھا ہی نہیں اس مرض کے علاج کا ماہر ایک ہی ڈاکٹر ہے اس ملک میں وہ میرا دوست ہے اور وہ فلاں شہر میں رہتا ہے دور دراز تقریباً چار سو کلو میٹر دور ایک شہر کا نام اس نے بتایا کہا وہاں رہتا ہے بڑا پریشان نہ ہوں میرا دوست ہے میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں وہاں آپ کے ٹھہرنے کا بھی انتظام ہو جائے گا کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا بس آپ وہاں جائیں کچھ دیر کریں اس سے علاج کرا لیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائے تو اس نے کہا نہیں دیکھیں کھانے اور ٹھہرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے میں اپنا انتظام کر لوں گا بس آپ ڈاکٹر کے نام لیٹر لیں گے یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے نام باقاعدہ لیٹر لکھا یہ میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں اور بہت دلوں سے پریشان ہیں اور آپ کے میرے تو پرانے تعلقات ہیں ذرا آپ ان پر خصوصی توجہ دی گئی وہ لے کر روانہ ہو گیا گھوڑے میں بیٹھ اس نے بھی چار سو کلو میٹر سفر کیا بہت اس شہر میں جا کر کے ڈھونڈتا کر رہا اس نام کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا کوئی تھا ہی نہیں جس کو بول کر ایسا غصہ آیا اسے کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہاں کی برف میں آگ لگا دیتا لیکن کیا غصہ اتارنے کے لیے میں تو اس کو اتنا ہی لمبا سفر کر کے واپس آ گیا فون تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ فون کرتا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا بنا پھر وہ بیچارا اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اتنا ہی لمبا سفر کر کے واپس اور واپس آ کر کے اس ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا بس چلتا تو اس کو کچا جواب جتنی گالیاں اس کو یاد تھی وہ سب اس میں ایک ہی سانس پہ ڈالی تم نے مجھے دھوکہ دیا میرے ساتھ فراڈ کیا میری تمہاری کون سی دشمنی تھی کس چیز کا انتقام اور یہ آرام سے بیٹھ کے سن رہا ہے جب اس کی آس نکل گئی خوب گالیاں دے چکا تو ڈاکٹر نے کچھ اچھا خیر مجھے معاف کریں میں ساری کہتا ہوں آپ سے آپ یہ بتائیں آپ کے گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے کون سا درد یاد بھی نہیں تھا میرے گھٹنوں میں یاد نہیں تو اس نے کہا دیکھیں آپ معاف کریں یہ آپ کا علاج تھا آپ کے جسم میں گندے فاسد مادے جمع ہو گئے تھے اب ڈاکٹر کہتا آپ سے کہ آپ ایکسرسائز کریں وہ آپ کو کرنا نہیں تھا یہاں کا ٹھنڈا موسم آپ کے پسینہ نکلتا نہیں تھا تو دوائیں کھانے سے آپ کا علاج نہیں ہونے والا تھا اگر میں آپ کو بتلا دیتا کہ یہ میں آپ کو ایک نہایت تکلیف دے ایکسرسائز کرانے جا رہا ہوں تو آپ ہرگز نہ کرتے آپ تو اس ڈاکٹر سے ملنے کے شوق میں رہتے اچھا آپ یہ بتائیں ٹھیک ہے وہاں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں ملا جس مرض کے علاج کے لیے گئے تھے وہ علاج ہو گیا اس نے کہا ہاں، علاج تو ہو گیا ٹھیک ہے ہے میری اب آپ مجھے شرافت سے میری فیس دیجیے میں نے آپ کا علاج وہ خوش ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے فیس دیا ایسا ہوتا تھا گھوڑے کا سفر اللہ کرے نہ کبھی ہمیں ایسی کوئی بیماری ہو اور نہ ایسے علاج کی ضرورت پڑے لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سفر کتنا آسان کر دیا ایئر کنڈیشن سواریاں اور ان میں بیٹھ کر کے آرام سے کھاتے پیتے اور اگر کوئی دوسرا ڈرائیونگ کر رہا ہے تو سوتے ہوئے چند گھنٹوں میں لمبا لمبا سفر کر لیتے ہیں اور یہ تو کاروں کا حال ہے اور ہوائی جہازوں سے تو چند گھنٹوں میں شہروں کا نہیں بر اعظموں کا سفر ہو جاتا ہے انسان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایک بر اعظم میں سیری کرتے ہیں دوسرے بر اعظم میں افطار کرتے ہیں ایک بر اعظم میں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں دوسرے بر اعظم میں رات کا کھانا کھاتے ہیں اتنی لمبی لمبی مسافتوں کو اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیا نا جس اللہ نے جسمانی سفر کو اتنا آسان کر دیا جبکہ یہ پہلے بہت مشکل ہوا کرتا تھا کیا وہ اللہ روحانی سفر کو آسان نہیں بنائیں گے جس طرح اللہ نے جسمانی سفر کو آسان کیا اللہ نے روحانی سفر کو بھی آسان کیا ہاں اب گھوڑوں پر سفر نہیں ہوتا ویئر کنڈیشن کاروں میں سفر ہوتا ہے آرام سے بیٹھ جائے یار اپنے کمرے میں چالو کر کے لیکن معمولات کی پابندی کریں مراد بات کریں اپنے شہر سے رابطہ مضبوط رکھیں کچھ آپ کی محنت انشاءاللہ کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور کچھ شہر کی دعائیں اور توجہات اب دیکھیں انشاءاللہ کتنی جلدی یہ سفر طے ہوتا ہے اور کیسے انسان کے مزاج میں تبدیلیاں آتی اور خوب یاد رکھیں اگر ہمارا دل حرکت کرنے لگا اور اللہ اللہ کی آواز بھی سنائی دینے لگی اور ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی کیفیات ہو گئیں اور بڑا اچھا اچھا خواب نظر آنے لگا اور بڑے مقاصفے ہونے لگے لیکن ہماری صفات میں تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آ رہی کچھ نہیں ہو رہا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہم بیٹھ کر کے روحانیت کی ایک فلم دیکھ رہے جیسے کوئی ٹی وی پر کوئی منظر دیکھتا رہے تو بہت تھوڑی جاتا ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے امریکہ دیکھیں تو آپ تھوڑی امریکہ پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے موبائل میں بیٹھ کے لندن دیکھیں تو آپ تھوڑی لندن پہنچ جاتے ہیں بالکل اسی طرح مقصد ہماری اپنی اصلاح ہے مقصد ہمارے اپنے اندر کی تبدیلیاں ہیں اور وہ تبدیلیاں ایسی کہ جن کے نتیجے میں پھر ہم بے تکلف اللہ کا کہنا ماننے لگیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگیں بے تکلف ہم سنت اور شریعت کے راستے پر چلنے لگیں یہ ہے مقصد ساری محنتوں کا باقی بچوں کے کھیل درمیان میں بہت آتے جاتے رہتے تو یہ دس مقامات ہیں جو انشاءاللہ اس ذکر و مراقبے کے ذریعے ان محنتوں کے ذریعے ہم کو حاصل کرنے یہ آج آج تو دسوں کے نام لے گا پھر انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی یہ دس مقامات ہیں نمبر ایک توبہ آدمی سوچے گا ایک بار توبہ کر لیا ختم توبہ ایک مرتبہ کرنے کا کام نہیں ہے توبہ ایک صفت ہے جب تفصیل آئے گی انشاءاللہ تب بات سمجھ میں آئے گی توبہ ایک صفت ہے اللہ کرے کہ یہ صفت ہمیں نصیب ہو جائے توبہ ایک مزاج کا نام ہے پھر انسان ہر وقت اپنی نگرانی کرتا ہے کبھی گناہ نہ ہونے پائے اور اگر ہو گیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے توبہ کی اقسام و انواع انشاءاللہ سامنے آئیں گی تو بات واضح ہوگی تو پہلی صفت ہے توبہ دوسری صفت ہے انابت انابت کے ہے ہر وقت دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہے تیسری صفت ہے زبردست چوتھی صفت ہے مجاہدہ پانچویں صفت ہے ورا چھٹی صفت ہے صبر ساتویں صفت ہے شکر آٹھویں صفت ہے توکل نویں صفت ہے تفویض اور دسویں صفت ہے رضا ان صفات پر الگ الگ تو بہت ساری بہت سارے موقعوں پر الحمدللہ للہ گفتگو ہوئی لیکن ایک مرتبہ دل چاہا جیسے ایک ایک اعتکاف میں ہمارے حضرت دام مکبر نے اپنی تمام صفات پر تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ گفتگو فرمائی ہم بھی ان صفات پر ایک مرتبہ ترتیب کے ساتھ انہی بیانات کی روشنی میں جو حضرت دام البرکاتہ نے فرمائے ہیں ہم بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں اور ہر شخص یاد رکھنے کی کوشش کرے کہ ہم کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آئندہ خیال نہیں تھا ورنہ آج ہی یہ کچھ ہونا چاہیے تھا کہ ایک کاغذ پر ان صفات کو نمبر وار لکھ کر ان کی کاپی نکال کر دوستوں کے حوالے کر دی جائے تاکہ ہر وقت وہ بار بار ان کو دیکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں کہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہمیں ان کی خاطر محنت کرنی ہے وہ آئندہ انشاءاللہ اللہ کر لیے ان میں سب سے پہلی صفت ہے توبہ توبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو پکی توبہ کرو کبھی کبھی توبہ کر لے لو یہ صرف زبان سے کہہ لینا کہ اللہ میری توبہ اور وہی کرتے رہنا جو کر رہے ہیں یہ توبت النسوخ نہیں توبت النسوخ کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوگی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ایک مخلوق ایسی ہے جو سو فیصد خیر ہی خیر ہے اور ایک مخلوق ایسی ہے جو سو فیصد شر ہی شر ہے جو مخلوق سو فیصد خیر ہی خیر ہے وہ ہے فرشتے اور وہ مخلوق جو سو فیصد شر ہی شر ہے وہ ہے شیطان انسان کو اللہ نے دونوں کا مجموعہ بنایا ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے خیر غالب آئے تو یہ اچھا انسان بن جاتا ہے اور اگر شر غالب آ جائے تو پھر یہ انسان نہیں حیوان بن جاتا بلکہ شیطان بن جاتا پھر تو شیطان بھی اس کو دیکھ کر شرمانے لگتا ہر انسان کے اندر چند صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے نا تو جس مٹیریل سے بنایا ہے جن اجزاء سے بنایا ہے ان اجزاء کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس کو صفت بہیمیا ہے جانوروں والی صفت جانوروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں حرص ہوتی ہے اس لیے وہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ادھر بھی منہ مار ادھر بھی منہ مار کبھی اس کھیت سے کھا لیا کبھی اس کھیت سے کھا لیا کبھی کوئی پھل کھا لیا کبھی کوئی سبزی کھا لیا یہ حرص ہے یہ حرص انسان کے اندر ہوتی ہے دوسری جانوروں کی صفت شہوت ہے یہ بھی جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے جب ضرورت ہوتی ہے اسے پورا اور ساری دنیا جانور بنی ہے سکھایا جاتا ہے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ شرم اچھی چیز نہیں ہے یہ تمہاری ضرورت ہے جہاں دل چاہے جیسے دل چاہے جس کے ساتھ دل چاہے اپنی ضرورت کو پورا کر لو یعنی انسان کو جانور بنایا جاتا ہے باقاعدہ کوشش کر کے محنت کر کے اور اسے سمجھایا جاتا ہے تم ایک جانور کی اولاد ہو تم کیوں اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہو تم تو کیا بڑھتی ہو اکبر الہبادی نے کہا تھا ڈارون صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے ہم نہ مانیں گے کہ موری صاحب کے لنگور تھے وہاں تو سمجھایا جاتا ہے کہ تم تو بندروں کی اولاد ہو تم تو لنگوروں کی اولاد ہو اللہ تعالیٰ حفاظت تو دوسری صفت شہوت ہے یہ بھی جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کر لیتے ہیں تو انسان کے اندر بھی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں پھر سے بھی ہوتی ہے شہوت بھی ایک اور صفت ہے جس کو کہتے ہیں صفت نے سبھی کیا میں درندے کو کہتے ہیں انسان کے اندر درندگی بھی ہوتی ہے ذرا کوئی بات ناگوار ہوئی اور وہ کہتا ہے اچھا کیا سمجھا ہے مجھ کو میں دیکھ لوں گا تم کو ہاں، تمہاری نسلوں کو برباد کر لوں گا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ کیا ہے یہ کتے کا مزاج ہے یہ شیر کا مزاج ہے یہ چیتے کا مزاج ہے یہ بھیڑیے کا مزاج ہے یہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے یعنی درندوں والی صفت درندوں میں غضب کینا ظلم قتل کی صفات ہوتی ہیں یہ تمام صفات بندے کے اندر بھی آ جاتی ہیں اگر وہ اپنے اوپر محنت نہ تیسری قسم ہے صفات کی صفات شیطانیہ شیطان والی صفات یہ صفات کیا ہے حسد سرکشی مکر و فریب فساد بہانہ بازی و حجت یہ چیزیں بھی انسان کے اندر بہت آ جاتی ہیں اگر انسان نے اپنے اوپر محنت کی اور چوتھی صفت ہے صفت ربوبیت اس کو خدا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اگر محنت نہ ہوئی اور انسان کا تزکیہ نہ ہوا تو پھر انسان کو خدا بننے کا بھی شوق ہوتا ہے میں بڑا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں پالتا ہوں میں نے مسجد بنوائی میں نے مدرسہ بنوایا میں نے خانقاہ بنوائی میں نے اتنے کا کا خرچ کرایا میں نے فنا بیمار کا علاج کرایا میں نے اتنی بچیوں کی شادی یہ جو دل چاہتا نا میرے کارنامے لوگوں کو معلوم ہو لوگ میرے احسان مند ہوں میں نے یہ کیا میں نے صفت ربوبیت ہے یہی صفت ہے جو بڑھ جاتی ہے تو شیطان تو فرعون نے کہا انا ربکم اعلیٰ انسان گویا اپنے اپنے دائرے میں جب تربیت نہیں ہوتی تو وہ انا ربکم قبول کا دعویٰ کرتا ہے میں تمہارا رب ہوں اس میں کبریائی فخر کرنا بڑا بننا اپنی مدا اور ستائش کو پسند کرنا شامل یہ چیز تو صرف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے بڑائی تو اللہ کے کس شاعشان ہے کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے مگر یہ چیز بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے وہ کہتا ہے مجھے پہچانو مجھے جانو میں یہ ہوں میں یہ ہوں آگے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے آخرت میں تو ملتی ہی ہے اس دنیا میں بھی ملتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ جتنی صفات بیان کی گئی نا یہ سب نافرمانیاں ہیں یہ سب گناہ ہیں یہ انسان کے اندر کا کھوٹ ہے یہ انسان کے اندر کی گندگیاں ہیں اور انسان جب کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ضرور سزا ہے سزا صرف یہی نہیں ہے کہ پولیس گرفتار کرے ڈنڈے پڑے پٹائی ہو یا آدمی بیمار ہو جائے کمزور ہو جائے لاگر ہو جائے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے یہ بھی سزا ہے اور سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی دنیا میں بھی ملتی ہے ایک بہت خطرناک سزا گناہوں پر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے بخار آ جائے اور منہ کا مزہ بدل جائے تو کھانے کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے گھر والے اچھا اچھا کھانا لا کر رکھتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا نہیں لگ رہا مجھے روٹی بھی نہیں اچھی لگ رہی سالن بھی نہیں اچھا لگ رہا گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ کمی ہوگی نہ ہوگی کم ہو اچھا ٹھیک ہے ہم دوسرا سالن لے کے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہمیں یہ بھی نہیں اچھا لگ رہا دوسرے چکتے ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا اچھا چلو دودھ روٹی کھا لو تو دودھ بھی نہیں اچھا لگ رہا اچھا چائے پی لو تو چائے بھی اچھی نہیں لگ رہی کیوں منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے بالکل اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں انسان کے باطنی منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے پھر نماز میں بھی مزہ نہیں آتا روزے میں بھی مزہ نہیں آتا پھر ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا پھر قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ نہیں آتا پھر تو وہ انتظار میں رہتا امام صاحب سلام دے رہے اور میں ان کے بھاگوں ایک منٹ انتظار نہیں کر سکتا بلکہ اس کی اس کا بس چلے تو وہ امام صاحب کے سلام سے پہلے کے مسجد سے بات کرے کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی لذت چھین لیتے ہیں نیکیوں کا لطف چھین لیتے ہیں گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مالک اور ملک کسی بندے سے خفا ہو جائے اس لیے گناہوں کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کیا مجھے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں خوب روتے ہیں ان کے چہرے سے اللہ کی محبت پر ظاہر ہوتی ہے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں ان کا لہجہ آجزی کا ہوتا ہے اور ہم جیسے لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسم ادا کر رہے ہیں یہ فرق کیا ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اللہ عطا فرمائے جب جان بوجھ کر بندہ گناہ کرتا ہے مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اسے محروم کر دیتا یہ سب سے ادنا سزا ہے اس لیے گناہوں کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں یہ سب سے ادنا سزا ہے جو پہلے قدم پر بندے کو ملتی ہے ادھر گناہ کیا ادھر یہ پہلی سزا ملی جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے اور اللہ چاہتے ہیں واپس آ جائے تو پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ نیکیوں کی لذت چیز تاکہ بندہ پریشان ہو گیا نہیں آ رہا مناجات کی لذت کیوں ختم ہو تو جلدی سے توبہ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کی ہے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ سے ارشاد سلام سے جب میرا کوئی بندہ میری فرما برداری چھوڑ کر اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو کم سے کم سزا کا معاملہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں ہم سب اپنا جائزہ کہاں ہے منایا کہاں ہے اللہ کی عبادت کا مزہ کب تک محروم رہ کر زندگی گزاریں گے اللہ یہ لذت ہمیں نصیب فرما دے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد انسان کی تقبیر اولا اور نماز باجماعت بھی قضا ہونے لگتی ہے بلکہ پھر دوسرے گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے وہ اپنے علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے لہذا وہ غور کرتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے لیکن انہیں ہر چیز ویسی نظر آتی تھی تھی جیسے پہلے ایک سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ میں تو گناہ میں پھنس گیا مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی یعنی نہ ان کی روزی تنگ ہوئی نہ ان کی عزت میں کوئی فرق آیا تھا تو وہ کہتے ہیں اللہ کتنے مہربان ہیں کہ میں کے چپ کے گناہ کرتا ہوں کسی کو پتا بھی نہیں اور آپ نے اپنی ساری نعمتیں باقی رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تجھے دھوکہ لگائے ذرا غور کر کہ جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا میں نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تجھے محروم کر دیا اٹھتا تو ہے تحجد پڑھتا ہے رسمی نماز پڑھتا ہے لیکن جو مناجات کی لذت حاصل ہوتی تھی اس گناہ کی کی وجہ سے میں نے نے اس اس مناجات کی لذت سے تجھے محروم کر دیا پھر انہوں سوچا کہ پورا سال دعا میں انہیں رونے ہی نہیں آیا تھا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مناجات کی لذت ہی چھین لے یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا یہ آنکھ کے دو چشمے اگر خشک ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قسمت پر روئے جب کسی شخص کے دل کو لگی ہوتی ہے تو انسان کے آنسو خود بخود بہتے ہیں جس ماں کا جوان بیتا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جس کا دل غمزدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جائے گناہ پر جو دوسری سزا ملتی ہے وہ کیا ہے اعمال کی توفیق چھین جاتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں تلاوت کرنے کو دل نہیں کہتا نفل پڑھنے کو دل نہیں کرتا تہجد میں نہیں اٹھا جاتا اعمال کی توفیق ہی چھن جاتی ہے نماز با جماعت کو چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم جماعت میں نہیں گئے بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا یہ نہیں ہے کہ ہم تحجد میں نہیں اٹھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تحجد کے وقت ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں فرماتے ہمیں اٹھنے ہی نہیں دیتے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو تھپکی دے کر بندے کو سلا دے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تحجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے فلاں فلاں بندے اور بندیاں ہیں میں اس وقت اپنے نیک بندوں کے درمیان ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا جاؤ ان کو سلا دوں اور دیکھو میرے فنا فنا ہیں ان کا اٹھنا ان کا رونا ان کو مانگنا مجھے بہت پسند ہے وہ بہت تھک کر سوئے تھے جاؤ ذرا ان کو ایک پر مار کر اٹھا دو اسی لیے جن لوگوں کو اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے وہ سوچے سوتے سوتے اچانک آپ جیسے کسی نے اٹھا لیا آپ کو لے یہ وہ فرشتوں کا پر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں ایک دھکا لگا دیتے ہیں پر مار دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے پھر تیسری سزا گناہ کی جو ہے وہ ہے رزق میں تنگی اس زمانے میں ہر آدمی پریشان رہتا ہے میری روزی تنگ ہے میرے کاروبار کی پریشانی ہے میں یہ نہیں ہے یہ نہیں اللہ ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے گناہ کی تیسری سزا یہ ہے کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْوَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا اور جو میرے ذکر سے مو پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے حدیث پاک میں ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُسِيبُ جو شب گناہ کرتا ہے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں چوتھی سزا مخلوق میں ذلت گناہ کی چوتھی سزا یہ ملتی ہے کہ مخلوق میں ذلت ہوتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی برائی کرنے لگتا ہے اللہ دلوں کے اندر سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں جو تعریفیں کرتے ہیں وہی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کی زبان سے الٹی باتیں قریبی رشتہ داروں کی اور دوسروں دوستوں کی زبان سے باتیں سننی پڑتی ہیں مالک الملک کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ سکھ کا سانس نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں عذاب یوں ہی ہوا کرتا ہے اور البتہ آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے کاش کی وہ جانتے پانچویں سزا ماتحتوں کی نافرمانی اپنے چھوٹے نافرمان بن جاتے ہیں بیوی نافرمانی کرتی ہے ملازم نافرمانی کرتے ہیں اپنا جانور نافرمانی کرتے ایک بزرگ تھے فرماتے تھے جب میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مانتا میں فوراً توبہ کرتا ہوں اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا مجھے معاف کر ایسے ہوتے اللہ کہنے کہتے ہیں فوراً متوجہ ہوتا کہیں نہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی تو یہ جانور جو میرے تابع ہے یہ میری نافرمانی ہے گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کے ماتحت لوگوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے بی بی نافرمان بن جاتی ہے بچے نافرمان بن جاتے ہیں کام کرنے والے ماتحت نافرمان بن جاتے ہیں حضرت فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے ماتحتوں حتیٰ کہ اپنے اپنے سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیض پہنی تو اس کو ذرا تعجب سے دیکھا تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اڑ گیا آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا انہوں نے ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو ہوا نے کہا کہ ہم تب تک آپ کے بردار ہیں جب تک آپ خدا کے بردار ہیں تو مخلوق اس وقت تک ہماری فرم بردار ہے جب تک ہم اپنے مالک کے فرم بردار ہیں اس کو عدلے کا بدلہ کہتے ہیں آج اکثر لوگ اولاد کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد افلاطون کوئی ہماری سنتا ہی نہیں ہے جی ہاں ہم خدا کی نہیں سنتے اولاد ہماری نہیں سنتی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرم بردار بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما دیتے چھٹی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لانت گناہ کی چھٹی سزا یہ ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے لانت ہوتی ہے گناہ کرتے وقت بندے پر اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہے لانت برسنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے اس سے بڑے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس گناہ سے نکلتا ہے تو اس سے بھی بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اسے لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ الظالمین یاد رکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت اس لعنت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے انسان کے سامنے گناہ کے نئے نئے مواقع آتے رہتے ہیں اور وہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے محفوظ اب گناہ سے بچنے کا کیا راستہ ہے گناہ سے بچنے کا راستہ ہے توبت النصوح سچی توبہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام توبت النسو ہے شرعن مضمون کی طرف سے محمود کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں یعنی شریعت میں توبہ کسے کہتے ہیں برے کام کو چھوڑ کر اچھا کام شروع کرنا برے راستے سے بچ کر اچھے راستے پر چلنا گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے التوبۃ النصوح ان يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود فيه ابدا سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے اور اس نیت کے ساتھ چھوڑے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں پھر جان بوجھ کر اسے کبھی نہ کرے پھر ہو جائے گا نفس کے تقاضے کی وجہ سے شیطان کے گمراہ کر دینے کی وجہ سے انسان سے اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے وہ پھر اسی لیے توبہ کرے کہ اللہ معاف کر دیجیے میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا توبہ کرتے وقت اگر یہ پختہ ارادہ نہ ہو کہ میں کبھی اللہ کے نام پر نہیں کروں گا تو پھر وہ توبہ نہیں ہے وہ تو توبہ کے نام پر ہے حدیث مبارکہ میں توبت النسو کی تعریف یوں کی گئی ہے ان يتوب ثم لا يعود الى الذنب الى ان يعود اللبن في الضر آج کی توبہ کرنے کے بعد پھر اس وقت تک اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے جب تک دودھ تھن میں واپس نہ ہو جائے دودھ تھن میں واپس ہو سکتا ہے ایک مرتبہ جانور کے تھن سے جب دودھ نکال لیا گیا تو کوئی شکل نہیں ہے اس کو واپس کرنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سچی پکی توبہ کرو اس طرح گناہ کو چھوڑو کہ جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اسی طرح اس گناہ کا تم سے دوبارہ ہونا مشکل ہے ایک بزرگ ہیں شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ پھر اس گناہ کا کوئی اثر انسان پر باقی نہ رہ جائے نہ نظر آنے والا اثر نہ نہ نظر آنے والا اثر نہ ظاہر میں کوئی اثر باقی رہ جائے نہ باطن میں کوئی اثر باقی رہ جائے ظاہر میں کیا اثر ہے نافرمانی والے کپڑے پہنتے تھے ابھی بھی ویسے ہی کپڑے ہیں نافرمانی والی شکل صورت تھی ابھی بھی ویسی شکل صورت ہے حرام کھاتے تھے ابھی بھی کھا رہے حرام کماتے تھے ابھی بھی کما رہے یہ ظاہر کی باتیں ہیں اور باقی میں چھوڑ تو دیا ان چیزوں کو لیکن دل میں خیال آتا ہے اتنا مزہ آتا تھا فلا جگہ جاتے تھے فلا سے ملتے تھے کیا ہوتا ہے توبہ کر لیا تو جا نہیں پاتے اس زمانے میں کتنے مزے آتے تھے کتنے پیسے آتے تھے کتنی اچھی کمائی ہوتی یہ جو اندر کا شوق ہے یہ جو اندر کا بار بار اور خواہشات کے ساتھ اس کا خیال آ رہا ہے یہ باطن کا شوق ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی توبہ نہیں نصیب ہوئی بعض حضرات نے فرمایا کہ توبت النسو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ یاد آئے تو تم کو دل میں اس طرح ندامت اور تکلیف ہو جس طرح گناہ کرتے ہوئے تم کو لذت محسوس ہوتی تھی جب گناہ کیا تھا اس وقت جیسے لذت محسوس ہوتی تھی اب سچی توبہ یہ ہے کہ جب کبھی اس گناہ کا خیال آئے تو اتنی تکلیف اللہ کیا ہو گیا تھا میں کہاں پھنس گیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ معاف فرما دیجیے اگر آپ نے نہیں معاف کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی بہت سارے ہم آپ تذکیرہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ تو کر لی لیکن کیا کریں پرانی زندگی بار بار یاد آتی ہے پرانے حالات یاد آتے ہیں ان کا خیال دل سے نہیں نکلتا یاد جس ان سے پوچھا کرتا ہے کہ اس یاد آنے پر تکلیف ہوتی ہے یاد کرنے کا دل تو نہیں چاہتا کہ بیٹھ کے ان کو سوچیں خود بخود یاد آتی ہے اور جب خود بخود یاد آتی ہے تو مزے آتے ہیں مزے لے لے کر یاد کرتے افسوس ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ بنا میرے نام اعمال میں آپ کو کیا وہ دکھاؤں گا اگر یہ کھل جائے تو دنیا میں انسانوں کو کیا وہ دکھاؤں گا اللہ آپ کو کیا وہ دکھاؤں گا اگر یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ بڑی قابل تعریف کیفیت ہے ہر ندامت پر ہر شرمندگی پر اللہ تعالیٰ نئی توبہ کا اجر نصیب فرمائیں گے اور ہر شرمندگی پر اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا عطا آتا گے بنائیں گے تو یہ تو کام کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے غلاموں اور ندامت اور شرمندگی نصیب فرمائے تفسیر تستری میں لکھا ہے کہ توبت و نسو یہ ہے کہ دوبارہ گناہ کا انتخاب نہ کرے اس لیے کہ اب وہ طائب ہو کر اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو گیا اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو ناپسند ہو جب توبہ کر لیا اللہ سے رشتہ جوڑ لیا تو اب تو اللہ سے محبت کا تعلق ہو گیا نا اب جب اللہ سے محبت کا تعلق ہو گیا تو جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کو کیسے کرے گا تفسیر ہدایہ میں مکی ابن طالب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے متعلق جان لو کہ یہ غلطیوں پر ندامت کی سچائی کی وجہ سے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوٹنے کی چاہت کی وجہ سے سچی ہو یعنی سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھر خوب خون ندامت ہو سچی ندامت ہو سچی شرمندگی ہو اور اللہ کی طرف واپسی کی سچی طلب تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبت النصوح ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة والتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة توبت النصوح یہ ہے کہ گناہ کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے اور جو گناہ ہو گئے ان پر ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو اور جتنا ممکن ہو دوبارہ نیک اعمال کر کے اس کا تدارک کرے جب کبھی اس گناہ کا خیال آئے تو اس کے بالمقابل کوئی نیکی کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا مجھے معاف کر دیں گے اور میں یہ نیکی کر رہا ہوں اسے قبول توبت النسوخ میں استغفار کی کثرت ضروری ہے جو بندہ توبت النسوخ کرتا ہے وہ پھر استغفار کی کثرت کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں التوبه النصوحه هي الاستغفار باللسان والندم بالجنان والاقلاع بالاركان توبه النصوحه یہ ہے کہ زبان سے استغفار ہو دل میں ندامت اور شرمندگی ہو اور جسم گناہوں کو چھوڑ اگر وہ آنکھ کا گناہ تھا تو آنکھ اس سے بچے اگر وہ کان کا گناہ تھا تو کان اس سے بچے اگر وہ ہاتھ پیر کا گناہ تھا تو ہاتھ پیر اس سے بچنے لگے اور دل میں ندامت ہو اور زبان پر استغفار ہو اللہ سے معافی مانگے حضرت ظلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبت النسو یہ ہے کہ توبہ کر کے پچھلے گناہوں پر رونا آئے انسان تڑپتا ہو اور اس گناہ میں دوبارہ ملوث ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے سوچے کیوں ہوا تھا یہ گناہ فلاں دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے بنا ہوا اب ان کے ساتھ کبھی نہیں اٹھ فلاں کام کرتا تھا اس لیے مجھ سے یہ گناہ ہوا اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو اسباب بنے تھے گناہ کے اب ان اسباب سے بھی ڈر لگنے لگے تو توبہ تو نسو یہ ہے کہ توبہ کر کے پچھلے گناہوں پر روتا اور تڑپتا ہو اور اس گناہ میں دوبارہ منور ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہو بری صحبتوں کو ترک کر دے اور اچھے لوگوں کی صحبت تلاش کرتا ہے اچھے دوست احباب تلاش کرے اچھے ہم نشین تلاش کرے اور بری صحبتیں جن کے ساتھ بیٹھ کر کے گناہ ہوا ان صحبتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے آج کی ملاقات کے سلسلے میں ایک آخری بات یہی توبت النسو ہے اور یہ توبہ فی فور واجب ہے اس توبہ میں تاخیر کرنا خود ایک گناہ ہے اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اس میں ہم بہت کوتا ہی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے بچپن یا جوانی میں کیے اب بڑھاپے میں ان کے لیے توبہ کر رہے ہیں کہ یہ توبہ کافی ہو گئی اصل میں اس گناہ پر دو طرح کی توبہ لازم تھی ایک اس گناہ کو کرنے پر توبہ اور دوسرا اس گناہ پر توبہ کو مؤخر کرنے والے گناہ پر توبہ اتنے دن تک ہمیں توبہ نصیب نہیں ہوئی اس پر بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے تو توبہ کی تاخیر بھی ایک گناہ ہے لہذا توبہ واجب اس توبہ کے بھی دس مقامات دس صفات انسان کو جب حاصل ہوتی ہیں تب جا کر اسے سچی توبہ نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ یہ تو لمبا بیان ہے توبہ کے سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اگلی مجلس میں اسی بیان کو مکمل کیا جائے گا آج تو ہم سب تھوڑی دیر اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیں اور غور کریں سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیں گے ہمیں سب سے پہلے تک ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ نیک لوگوں کا مجمع ہے ماشاء اللہ لیکن نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سوچیں صبح سے شام تک ہماری نگاہوں کا استعمال کیسا ہوتا ہے ہمارے کام کا استعمال کیسا ہوتا ہے ہمارے خیالات کا کیا حال ہوتا ہے ہم وقت کس طرح گزارتے ہیں ہم وقت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں ہمیں یہ خیال رکھتا ہے کہ ہمیں اس وقت کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے ہم پیسے کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں کروڑوں انسان ہیں اس دنیا میں جن کو دو وقت کی پیٹ بھر کے روٹی نصیب نہیں ہوتی اللہ ہمیں تین تین وقت پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں اور عمدہ عمدہ غذائیں کھلاتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ چاہے واپس لے کتنے انسان ہیں کروڑوں انسان ہیں دنیا میں جن کو رات میں نیند نہیں آتی گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی اللہ ہمیں آرام کی نیند سناتے ہمیں کبھی خیال آتا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے کتنا کتنا وقت گزر جاتا ہے ہمیں دل میں اللہ کا خیال بھی نہیں آتا کتنا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے اللہ اس سب کو معاف سب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نئی ہمت کے ساتھ تازہ عزم کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما لیجیے اللہ رفلت سے حفاظت فرمائیے تم سوچیں ہمیں نمازوں میں لذت کیوں نہیں ملتی ہمیں ذکر اور تلاوت میں لذت کیوں نہیں حاصل ہوتی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دلوں سے گناہوں کی گندگی ختم ہو جائے تو قرآن کی تلاوت سے تمہارا کبھی دل نہ بھرے ہر وقت تلاوت کرنے کا دل چاہے اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ یہ قرآن کا کرے ہمارا حال یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کا مہینے میں ایک ختم ہوتا ہو مہینے میں ایک قرآن مکمل ختم کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہے کم اور جو ہم پڑھتے بھی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے کس طرح پڑھتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے دماغ کہاں ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم ہے ارے دوستو یہ سب ہماری بیماریاں ہیں اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دے ہمیں اللہ پاس جانا ہے اور کب جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کتنی بڑی ہے کچھ خبر نہیں ہے کس وقت سوئچ آف ہو جائے گا جیسے بلب اچانک فیوز ہو جاتا ہے جلتے جلتے کس وقت ہمارا بلب فیوز ہو جائے گا کس وقت ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور کب ہمیں فرشتے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے ہم اس وقت تھوڑی توبہ کر سکیں گے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق آتا ہوتا ہے اس لیے توبہ کا حضرت کا بیان ہے یہ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مکمل کیا جائے گا آج تو ہم سب سچی پر کی نیت کریں اور چونکہ توبہ پہلا مقام ہے توبہ پہلا قدم ہے توبہ کے بعد ہی دوسری صفات حاصل ہوتی ہے اس لیے آج ہم توبہ کا بیان بھی مکمل سننے سے پہلے توبہ کا عمل کریں ہمارے کچھ نئے احباب سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں اس لیے یہ آج اس باقاعدگی کے ساتھ توبہ اور بیت کے کلمات پڑھائے گا اصل تو یہ پڑھے گا اپنی ذات کے لیے سب سے بڑا محتاج تو خود ہے کہ وہ اپنی توبہ کو تازہ کرے اور ساتھ میں سبھی حضرات پڑھیں اس نیت سے کہ آج ہم تازہ توبہ کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت آمنت باللہ وملائکته ورسله الآخر والقدر وشره من والبعث بعد الموت و قطب بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ماشاء اللہ ان کلمات کو جن حضرات نے توبہ کے ساتھ ساتھ بیت کی نیت سے پڑھا سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھا وہ سلسلے عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے ہم کیسے اس کی حفاظت فرمائے اس پر استعمال نصیب فرمائے تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم اپنے باطن کو جھانک کر کے دیکھیں جب انسان اپنے من میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں زبان تالو سے چپکا کر رکھیں یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں اللہ ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں آپ خوب جانتے ہیں ہمارے دل کتنے گندے ہیں ہماری زندگیاں کتنی گندی ہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اجلے اجلے کپڑے پہن کے ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ آپ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف اللہ سزائیں بھگت رہے پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی اللہ مناجات کی لذت سے محروم ہے اللہ نیکیوں کے شوق سے محروم ہے اللہ آپ کا نام لینے کی لذت سے محروم ہے اللہ پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی اللہ اب تو آنکھیں کھول دیجئے اللہ اب تو معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی حفاظت فرمائیے آخرت کی ذلت سے بھی حفاظت فرمائیے اللہ قیامت کے دن کی بے عزتی سے حفاظت فرمائیے پروردگار عالم فضل فرما دیجئے اللہ احسان فرما دیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے خطاؤں سے درگزر فرمائیے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریت فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے اللہ دن کا کتنا بڑا حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے ہمیں خیال بھی نہیں آتا اللہ ہمیں اپنی اس کوتاہی پر رونا بھی نہیں آتا ندامت بھی نہیں ہوتی شرمندگی بھی نہیں ہوتی کسی کا دس روپے کا نقصان ہو جائے تو گھنٹوں سوچتا ہے نہ معلوم کس سے کس سے تذکرہ کرتا ہے اللہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی کا ایک ایک سیکنڈ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے آپ کو یاد کیے بغیر آپ سے غافل ہو کر کے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ غفلت سے پناہ دے دیجئے دیجئے غفلت سے بچا اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے اپنا ذکر نصیب فرمائیے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائیے اللہ اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائیے اے اللہ معافی مانگنے والی استغفار کرنے والی اور آپ کو یاد کرنے والی زبان عطا فرمائیے اللہ آپ کی محبت میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائیے اللہ آپ کی محبت میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائیے اللہ یہ جسم بھی تو آپ کی امانت ہے اللہ اس امانت میں خیانت سے حفاظت فرمائیے اللہ اس کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے جذبات کی بھی اصلاح فرمائیے ہمارے خیالات کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے ہمارے پاتم کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ مجرموں کی فہرست سے نکال دیجئے اللہ مجرموں کی فہرست سے نکال دیجئے اپنوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے اللہ اپنے عاشقوں میں شامل فرما لیجئے اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہمیں اقرار ہے اعتراف ہے اب تک کی زندگی تو ہم ضائع کر چکے اللہ اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے اللہ جو باقی وقت بچا ہے اسے پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے اللہ ہماری دنیا کی ضروریات بھی پوری فرمائیے آخرت کی ضروریات بھی پوری فرمائیے اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ قرض سے مرض سے علت سے ذلت سے حفاظت فرمائیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے متقی و پرہیزگار بنائیے پروردگار عالم حاضری نے مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے اللہ جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے فرمائیے اللہ دنیا کی بھلائیوں سے بھی مالا مال فرمائیے آخرت کی بھلائیوں سے بھی مالا مال فرمائیے اے اللہ جو حجاج کرام روانہ ہو چکے یا روانہ ہونے والے ہیں اے اللہ ان سب کے سفر کو قبول فرمائیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے حج مقبول و مبرور نصیب فرمائیے اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے حفاظت میں لے جائیے حفاظت میں واپس لائیے ان کی غیر موجودگی میں اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے اور اے اللہ کب آئے گا وہ خوش نصیب دن جب ہم بھی احرام پہنیں گے کہیں گے جب ہم بھی آپ کو پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آپ کے گھر کے لیے روانہ ہوں گے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیے اللہ بار بار نصیب فرمائیے آفیت کے ساتھ نصیب فرمائیے قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیے اللہ جو جا رہے ہیں ان کا جانا قبول فرمائیے اللہ جو نہیں جا پا رہے اور تڑپ رہے ہیں اللہ ان کا تڑپنا قبول فرمائیے اللہ جانے والوں کی دعاؤں میں ہمیں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو حصہ نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ کہہ دیجیے فرشتوں سے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں میں نے ان کو اپنا بنا لیا ہے اللہ دلوں کو چمکا دیجئے دلوں کی ظلمتیں دور فرما دیجئے اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ اللہ ہم نہیں بچ سکتے اپنی طاقت سے اے اللہ ہم اپنی محنت و کوشش سے نفس و شیطان کے فطروں سے نہیں بچ سکتے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے نفس امارہ کو اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور اور شیطان کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم